اور ان کے لیے ایک نشان رات ہے ہم اس پر سے دن کینچ لیتے ہیں جبھی وہ ان دھیروں میں ہے